ابو خریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ و الحمد للہ ولا الہ الا اللہ و اکبر اللہ پاک ہے تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے کہوں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو ستانوے یہ حدیث صحیح ہے